بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفتح آیت ایک دو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبًا بك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما غزوہ حدیبیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح حاصل ہوئی اس فتح کے انعام میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائیں ان چار بڑی جلیل القدر نعمتوں میں سے پہلی نعمت مغفرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغفرت عطا فرما دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے گناہوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے یعنی مغفرت مانگتے تھے یہ نعمت فتح مبین کے موقع پر بطور نعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کے لحاظ سے جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کم سمجھا جا سکے وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر معاف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری پر فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے قیامت کے دن جب انبیاء علیہم السلام ابتدائی شفاعت سے معذرت کر لیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق سے فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہیں اور جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ تعالی معاف کر چکا ہے ان کے سوا یہ کسی کا کام نہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ شفاعت فرمائیں گے اس آیت مبارکہ سے مغفرت کا مقام اور اس کی اہمیت کو سمجھا جائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جائے اور استغفار کیا جائے ترجمہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے آیت پانچ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما اس عظیم الشان فتح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک مجاہدین کے لیے بھی بڑے بڑے انعامات کا اعلان فرمایا جن میں سے ایک انعام کفارہ سیاحت یعنی گناہوں کی معافی بھی ہے اور ان انعامات کو اللہ تعالیٰ نے فوز عظیم یعنی بڑی کامیابی قرار دیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل کامیابی یہ ہے کہ کسی مومن کو مغفرت اور جنت مل جائے ترجمہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر سے ان کے گناہ دور کر دے اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی کامیابی آیت گیارہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا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 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کئی دیہاتی گنوار مشرقین کے خوف سے گھروں میں بیٹھ گئے وہ سمجھتے تھے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس سفر سے زندہ واپس نہیں آئیں گے اس آیت میں ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جب آپ واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ افراد آپ کے پاس حاضر ہو کر ساتھ نہ جانے کے جھوٹے بہانے گھڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ پھستغفی لنا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے ان کی یہ بات دل سے نہیں صرف زبان سے ہوگی آیت چودہ وللہ ملک السماوات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما کسی کی مغفرت کرنا یا کسی کو عذاب دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قبضہ میں ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس کے غضب سے آگے ہے بس جو دل سے مغفرت چاہتا ہو اور مانگتا ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ترجمہ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے آیت انتیس محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه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 جبکہ آیت کے مبارکہ کے آخر میں ان کے لیے بڑے عظیم انعام کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اسی لیے اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں اور تمام صحابہ کرام مغفور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے اس لیے وہ سب کامیاب اور جنتی ہیں وعد الدین الذين آمنوا وعملوا منہم منهم مغفرة وأجرا عظيما منهم میں من بیانیہ ہے اور مغفرتاً اور اجراً کی تنوین اظہار عظمت کے لیے ہے یعنی بڑی مغفرت اور بڑا اجر